آپ حضرات اس گندی سیاست کو چھوڑ کے غیرت اور ایمان کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی سات نسل کو کافروں کے طریقے پہ چلنے سے بچائے گا عزت و عظمت دے گا لیکن اگر آپ کی قسمت میں جہاد نہیں ہے سارے لیڈر سن لو مجاہدین کی مخالفت اس ملک میں نہ کرنا مولوی کی مخالفت نہ کرنا مسجد اور مدرسے کی مخالفت نہ کرنا تم لوگوں نے بہت زبانیں چلا لی ہے شہداء کو بہت تنگ کر لیا ہے مجاہدین کو بہت ستایا ہے اب قوم کا مزاج بدل چکا ہے اب قوم کا رنگ بدل چکا ہے امریکہ بیٹھنے والے سیاست سیاست دانو تم بھی سن لو لندن میں بیٹھنے والو تم بھی سن لو باہر سے بیٹھ کے ٹھنگے مارنے والو تم بھی سن لو انگریز کی جاگیروں پہ مزے لینے والو تم بھی سن لو تمہیں سیاست کرنی ہے کرو اپنی زبانیں جہاد اور مجاہدین کے خلاف استعمال نہ کرنا ورنہ انشاءاللہ یہ قوم ان زبانوں کو کاٹ دے گی